بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بغیر نمونہ دیکھے پیدا کرنے والا ہے اور وہ جب کسی چیز کو وجود میں لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے بدیع السماوات والارض یعنی اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کیا ہے جس طرح اس نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا لفظ بدعت اسی سے ماخوذ ہے ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے اور جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے اسے بدعت کہا جاتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کل محدث بدعہ کہ اسلام میں ہر نئی بات بدات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور عظیم بادشاہی کی خبر دی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کن یعنی ہو جا کہتا ہے اور وہ چیز اللہ کے ارادے کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے کوئی شے وجود میں آنے سے نافرمانی نہیں کر سکتی